منزل تک پہنچتا ہے غروب ہوتا ہے سورج بھی طلوع کرتا ہے تو اپنے راستے پر چل کر غروب کرتا ہے ستارے بھی طلوع کرتے ہیں اس طرح کبھی یہ لوگ اپنے حساب سے ادھر ادھر ایک مطلب ہے سمجھا اور مطلب بھی یہی ہے بعض لوگوں نے یہ مطلب لیا ہے کہ یہ سورج اور چاند حساب کے ساتھ چل رہے ہیں یعنی ان کے ذریعے گنتی معلوم ہوتی ہے دن مہینہ سال کی اور پتا چلتا ہے نا کہ ایک مہینہ شروع ہو گیا ایک مہینہ گزر گیا بارہ مہینہ ختم ہو گیا سال ختم ہو گیا وہ سن رہے ہو مانا مانا کرو سورج اور چاند یہ حساب سے چل رہے ہیں بن نظموں بس شاہجہ بند نظموں آفاقی کھچلی آفاقی چاند نیچے کی نعمت کو لے کر اور بے تنے کے درخت نجم کا مانا وہ درخت جن کا تنا نہ ہو کھڑے نہ ہو تو بلکہ زمین پر گر جاتے ہیں یہ سبزی وغیرہ اور بے تنا کے درخت بس جارو اور تنا دار درخت اور تنا ہے نا درختوں کا یہ جو کھڑے ہیں نا وہ صاف جس کے اوپر کھڑے ہوتے سمجھا اور تنے دار درخت یس جو ہے سجدا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا مطلب سجدہ کر رہے ہیں سجدہ کرنے کو زیرو کا کام ہے مطلب لکھا ہے نا نیچے حضرت کہاں لکھا ہے ہاں بس یہ پڑھنا تھا میں بھی تلاش کر رہا ہوں یخوان بیما یورادو مین ہوما یخوان یورادو مین ہوا یہ دونوں سیدھا کرتے ہیں کہ کیا مطلب ہے یعنی اللہ نے جو کام ان کو ذمہ لگا دیا وہ آج بھی اور کی جھکائی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہو کیا کرنا یخوان بیما یوراد آج کر رہے ہیں اس کام کے لیے ارادہ کرتے ہیں اس کا اللہ پاک نبی اب کرو مانا اب علم محض کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے ہاں علم محض کا ذکر ہے کیا مطلب ہے ابھی آئے گا نا علم کا ذکر آئے گا فصل کا ذکر آئے گا کا ذکر آ گیا اب علم کا ذکر آئے گا پھر متوسط کا ذکر آئے گا رفا اور آسمان کو بلند کیا اس اللہ پاک نے آسمانوں کو اور اتارا اس نے اللہ پاک نے جی اتارا کس کو میزان کو اچھا، دو باتیں ایک یہ کہ یہ متوسط کس طرح لکھ رہا ہے متوسط بعد میزان کے نیچے چل کا یہ متوسط کس طرح ہے میری طرف دیکھو ترازو کو ہمیشہ اوپر اٹھایا جاتا ہے اور تب وزن بتاتا ہے جب تک ترازو زمین پر ہے وزن کا کوئی پتا ترازو کو زمین سے اٹھاؤ گے پھر چلے گا کہ وزن کتنی ہے تو یہ کیا ہو گیا متوسط ترازو جو ہے نہ آسمان پر ہے نہ زمین پر ہے کوئی درمیان کچھ سمجھ آیا ہے اچھا دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ میزان سے مراد کیا ہے اکثر علماء جو ہیں وہ یہی رہتے ہیں کہ میزان سے مراد میں نے چارج کیا ہے تراگو مانا کیا ہے نا جی تراگو سے مراد یہی تراگو ہے کیا ہے جس نے وزن کیا کرتے ہیں سمجھا یہ جی؟ تراگو مراد ہے یہ اپنا میزان ہے میں طرف دیکھو حضرت مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد عقل ہے کیا مراد ہے کیونکہ کی میزان ہے حق و باطل کا صحیح اور غلط کا کیا ہے میزان ہے اس لیے <clears throat> وہی مراد ہے اور باقی لوگ یہی میزان مراد دیتے اور اوپر اللہ نے میزان کو سمجھا نا سی جی؟ اللہ پاک نے میزان نہ دل ہے ہے اللہ تو المیزان نہیں از تو ہے نہیں از میری طرف دیکھو لوگ جب لیتے ہیں تو زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں جب دیتے ہیں تو کم دیتے اللہ نے ظلم سے نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ رہو یہ کہ نہ بڑھو تم نہیں تو لکھا ہے نہیں یہ کہ نہ بڑھو تم یعنی لیتے وقت یعنی لیتے وقت نہ پڑھو تم زیادتی کرو تم چل میزان ہے میزان میں میزان زیادتی تم نہ کرو جی زیادتی یعنی لینے لگو جب بدنا نمبر تم امر قسط اور قائم رکھو تم وزن بلا تو نہیں آج خسران چل پائے نہیں خسران خسران اور تباہی اور خسارے کسی چاہے کمی کرنے سے اور نہ گھٹاؤ تم اور کب دیتے وقت نہیں ہے جی، دیتے وقت نہ بڑھاؤ لیتے وقت نہ گھٹاؤ دیتے وقت المیزانہ وزن بدن کو بل ابا سفل محض پھر آ گیا سمجھا کہ اور زمین کو رکھا اس کو لوگوں کے فائدے کے لیے خاص غذا انسانی یعنی معقولات غذا انسانی یعنی معقولات اس جنت کے اس زمین کے اندر میوے ہیں اور کھجورے ہیں ذات الاقوام صاحب غلافوں کی غلاف ہوتے ہیں نا نہیں جو کھجور کو جو پھل اندر نکلتا ہے وہ جو بند ہوتا ہے وہ سیب پھٹتا ہے اندر سے نکلتا ہے یہ باہر والا پردہ غلاف ہے سمجھا دیں اور کھجور ہے شاید میں غلاف ہوں گی بل حب و گلاف ہے اور کھجور اب اور اپنا اناج سارا دانے کھاو گندم کے ہوں چاول کے ہوں باجرے اور مکی کے ہوں پیاز کے ہوں ٹماٹر ہوں سمجھا سی اس کا ہاں گندم وغیرہ جی میں نے وہ غلط کہہ دیا گندم اور یہ چاول اور یہ جو چیزیں جو ہیں اور اناج دانا گل آس غذا حیوانی غذا حیوانوں کی بھی تو غذا ہے نا جی گندم ہم کاٹ لیتے ہیں بھوسا کون کھاتے ہیں جانور کھاتے ہیں نا صحیح جی؟ ہاں، چاول ہم کاٹ لیتے ہیں نیچے والا جو کون کھاتے ہیں جانور کھاتے ہیں ہاں، اور دانے ضلع صاحب کے ور رہے اور خوشبوئیں اور سبحان اللہ یہ پھول ہیں خوشبودار اور ایسی سبزی اپنا بوٹیاں ہیں جو پیدا ہو جاتی ہے نا تو خوشبو پیدا ہو جاتی ہے ریحان بنتا ہے معقولات انسان و حیوان کے علاوہ ایک چیز گرتا ہوا مشموات انسان یعنی ہے مشمومات چلا گئے بس جی میں یہ لکھا رہے مشمومات انسانی وہ جو سونگھی جاتی ہیں سب ائی آلہ رب گماتوں کا زبان بس آپ کون سی نعمتوں اپنے پروردگار کے تم جٹلاؤ گے سمجھو بات پہلی بات تین باتیں بات کریں رب کما اور تقدر بان کا خطاب کس کو ہے رب کما اور یہ خطاب جناب دو مخلوقوں کو ہے انسان اور جنات انسان اور ان دو مخلوقوں کو چونکہ یہ دو مخلوقیں تھیں اس لیے تسلی لایا گیا ہے مخلوق کتنی تھی تو ویسے تو تعداد تو زیادہ دو قسم کی مخلوق میں لیے کسمیاں لایا گیا بہرحال رب کما اور تقرر کا خطاب کس کو ہے کس کو جنات اور انسانوں ایک فائدہ ختم ہو گیا اور فائدہ سب اے آل رب کما تقزبان کون کون سی نعمتوں کو تم جٹھلاؤ گے جٹھلانے سے کیا مراد ہے جٹھلانے سے مراد دو ہیں اللہ یا تو جٹھلانا بے معنی انکار کرنا ہے جٹھلانا بے معنی انکار کر دے بندہ کہ یہ نعمت نہیں ہے یہ بھی تقریب نعمت ہے اور دوسرا ہے جٹھلانے سے مراد کہ اس کی نسبت غیر کی طرف کرے نسبت مثلا بیٹا دیا اللہ نے نسبت کرے باب غریب شاہ کی طرف بیٹی دی اللہ نے نسبت کرے پیر محبوب سبانی کی طرف وہ سمجھ رہے ہو مسئلہ یاد پا شرک کی تسمیہ بھی ہوتا ہے نا جی ہاں نام رکھتے ہیں دوسرا نبی بخش حضور بخش رسول بخش علی بخش والد صاحب رحم اللہ فرما کرتے تھے رسول بخش علی بخش تو بخش میں بخش سمجھا جی تو جناب نعمت دے دے کون اللہ اور نسبت کی جائے غیروں کی طرف یہ بھی چاہے تقریب ہے نعمت ہے چاہے اب دیکھو چکر کا معنی آپ حضرات کے بعد لکھا ہوا ہے حضرت عبارت حاشیہ پر لکھی ہے حاشیہ دیکھو تقریب یا انکار نعمت یعنی نعمت نہ جاننا جیسے نعمت نہ جاننا جیسے نعم نیم یا ہوں جیسے نعم ہاں قرآن آ گیا نبی آ گیا اس کو وہ نعمت ہی نہیں سمجھتے اب یا نعمت یا غیر سے نعمت ماننا بے اسنا دہی الا غیر ہی سبحان ہو بے اسنا ہی الا غیر ہی سبحان ہو اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی کی طرف نسبت کی جائے استقلال اشتراکن عالم یا اشتراکن یا کہا جائے کہ وہ ہستی مستقل ہے الگ یا یہ کہ اللہ کے ساتھ شریف ہے وہ سمجھا خریحن او جلال ہے دلال ان شراک کا ہم لے آ رہے جو کام کو شریک کرنا اپنے معبودوں کو سمجھا کہ تو آ رہا میں عبادت ہے عبادت کے اندر من دبا یہ اشراک انتہا فیما یو یہ بوا فیما اصل بات یہ ہے کہ غیر اللہ کو جو عبادت کرتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اصل علامہ فرماتے ہیں کہ عبادت جو ہے دوائی ہوتے ہیں اس کے پہلے کیا ہوتے ہیں تو مشرہ میں تفصیل گزاری ہے کیونکہ جب تک کسی کو عالم الغیب اور حاجت روا نہیں سمجھے گا عبادت نہیں کرے گا نا عبادت کے کیا ہے دوائی ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہے چونکہ ان کا اپنے معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا عبادت کے اندر یہ دوائی یہ اشراق ہے ساتھ اس کے جو بیچ ان کے جو اس کو واجب کرتے ہیں اصل کے اندر وہ ان چیزوں میں شریک کرتے ہیں رول ماننے کی عبارت ہے کتنی باتیں میں نے سمجھائی ہیں دو تیسری بات اب سمجھا رہا ہوں کہ اس آیت کا بار بار تکرار ہے کیا ہے یہ کیوں ہے تو اس کے وہی دو جواب ہیں جو پیچھے گزر آئے ایک یہ کہ متعلق اس کا مختلف ہے جب متعلق بدل گیا تو تکرار بھی ختم ہو گئی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات چونکہ اہم تھی اس لیے اس کو بار بار کہا گیا ہے حدیث پاک میں آیا ہے نبی علیہ السلام پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے یہ صورت پڑھی صحابہ چپ ہو کر سن رہے تھے تو آپ ناراض ہو گئے آپ نے فرمایا میں نے جنوں کو جب یہ صورت سنائی ہے تو انہوں نے ہر دفعہ جب میں کہتا تھا فب اعلیٰ رب کمار دیوان تو ہر دفعہ وہ کہتے تھے لاب نعمت رب کا اللہ لاب نعمت کا یا رب بنا نو کر دے بو لاب نعمت کا یا رب بنا نو کر دے بو یا اللہ تیرے تیری نعمت کی تقریب نہیں کرتے فب اعلیٰ رب کمار دیوان پہلا جواب کیا ہے تو متعلق مختلف ہے اس لیے تکرار نہیں ہے دوسرا جواب کیا ہے کہ یہ تکرار تاکید کے لیے ہے اس کے لیے ہے ہاں پڑھو اب اہم بات ہے نا جی جیسا کون سی نیم تم نے رب کے تم جٹاؤ رہا خالق انسان دلیل توحید آ گئی پیدا کیا انسان کو انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام جو اصل اول تھے من فل فال طرف دیکھو فل فال کچھ ہو جاتے جو گھڑا ہوتا ہے نا نیا گھڑا لیا جائے گا اور اس کو توڑ دو تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے ان کو جو بجاؤ تو بجتے ہیں سمجھا اس کو فل فال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مٹی بجنے والی سمجھا کہ مٹی آواز کرنے والی تھے کل فخار مثل ٹھیکری کے ہم تو اس کو ٹھیکری کہتے ہیں آپ حضرات کیا کہتے ہو ٹھیکری کہتے ہو ہاں ٹھیکری سے کل فخار مثل فخار کے سمجھ رہے ہو مثل ٹھیک نہیں گئے بخل اکل جاننا اور پیدا کیا جنو کو یعنی چلکائے یعنی اصل اول ابلیس بےمان تو بڑا شیطان ہے وہی مراد ہے نمبار جمنار شولے آگ سے کیا شولے آگ سے ادخم سے کیا مراد ہے ادخم لکھا ہوتا ہے نا ہر جگہ پر ادخم یہ اصل میں جو یہ قرآن دے رہے ہیں نا آپ کو یہ ایک مولوی صاحب ہے اب ہمیں اس زمانے میں خوبیزم سے اب مخدوم ہے مولوی صاحب ہیں انہوں نے یہ لکھا تھا والد صاحب پڑھاتے تھے تو پیچھے سے لکھتا تھا پھر اب خوبی بھی لکھتا تھا سمجھا وہی ہے کرمانا من مارد النار شعلے آگ سے سمجھا خالد سونا آگ کا فبئی آلاء ربکما تکذبان رب المشرقین رب ہے دو مشرقوں اور دو مغربوں کا میں تو دیکھو یہاں سوال ہے چھوٹا تھا سوال یہ کہ اللہ نے قرآن پاک میں تین لاگو بولے ہیں اوپر دیکھو کتنے لاکھ بولے ہیں رب المشرقین و رب المغرب دو مشرقوں دو مغربوں کا مالک ہے ایک جگہ پر آیا ہے رب المشرقل ایک مشرق ایک مغرب ایک جگہ پر آیا رب المشار والمغارب سمجھا تھی ایک جگہ پر مفرت ایک پر دنیا ایک پر جمع اس کیا وجہ ہے جواب جواب یہ ہے کہ طالب علم تین قسم ہے کتنی قسم ہے اعلیٰ ادنا اور متوسط اعلیٰ ادنا اور متوسط اعلیٰ درجے کا ذہین ادنا درجے کا ذہین اور متوسط جو ہیں ادنا درجے کے کم سے کم ذہن والے ان کو فرما رب اور مشرق مشرق و مغرب کا مالک ہے یہ مشرق ہے اور یہ ان کو زیادہ بات نہیں کہیں کیونکہ سمجھ نہیں آئے گی جو تھے متوسط کچھ ذہین ان کے لیے فرمایا رب المشرق رہنے والے مغرب اللہ پاک دو مشرقوں اور دو مغربوں کا مالک ہے دیکھو یہ مشرق ہے گرمی کی یہ مشرق ہے سردی ایسا ہے نہیں گرمیوں میں سورج یہاں سے نکلتا ہے سردیوں میں یہاں سے نکلتا ہے یہ سردی کی مشرق ہے یہ گرمی کی مشرق اور دو مغربے ہیں وہ مغرب گرمی کی ہے وہ مغرب سردی کی ہے ان کو فرمایا دو مشرق اور اور چلتا رہتا ہے نا سورج اب اس طرف جا رہا ہے نا پیچھے وہاں سے جا کر کلو لوگ کرے گا تو وہ سردیوں کی مشرق بنے گی جہاں سے کلو لوگ رہا تو یہ گرمیوں کی مشرق اسی طرح جائے اور جن جو تھے ذہین ذکی طلبا ان کے لیے فرمایا رب المشارق پی مغارب تو روزانہ مشرق مختلف ہوتی ہے روزانہ سورج ایک الگ جگہ سے شروع ہوتا ہے اسی طرح روزانہ مغرب بھی اس کی کیا ہوتی ہے الگ ہوتی ہے روزانہ اور جگہ سے شروع کرتا ہے روزانہ اور جگہ سے غروب ہوتا ہے روزانہ جو ہے وہ اس کی مشرق بھی بدلتی ہے مغرب بھی تو فرما دیا رب ہے یہ بتا دینا نہیں بات سب یہ جائے مارا جل رہے نے چلا دیا دو دریاؤں کو سمجھا جلتا پجانے آپس میں مل رہے ہیں سمجھا کہ آپس میں او ایسے جا رہے ہیں لیکن ایک کا پانی کڑوا ہے ایک کا میٹھا ہے میٹھا کڑوا ہے دوسرے جو ساتھ مختلف نہیں ہوگا ایک کا سفید ہے ایک کا سب مختلف ملتا نہیں ہے اللہ باپ حکمت چلا دی اللہ نے دو دریا یل کا بظاہر مل رہے ہیں وہ دونوں بظاہر بینا ہما بر لیکن حقیقت میں کیا ہے حقیقت میں درمیان ان کے بردخن پردہ ہے لا جب غیان جو نہیں ملتے یہ آپس میں دونوں آپس میں یہ دونوں نہیں ملتے کبھی یہ اعلیٰ نکلتے ہیں ان دونوں سے عرض کر رہے ہوں پیچھے کا مانا ہوتا ہے میرے مجموعہ ہے ہما کیونکہ موتی گھر اپنا اپنا نمکین پانی سے نکلتے ہیں میٹھے سے نہیں نکلتے نکلتے ہیں مجموعہ ان دونوں سے اللہ لوگ بڑے موتی بل مرجان اور چھوٹے موتی لکھا کی بار و کا ہو ہو کبار بار یہ لکھا ہوا الدر و سگار ہو ہاں چھوٹے بڑے موتی ادبید کر دیبال بالا ہل دلیل تو نقلی اور صرف اللہ پاک کے لیے کشتیاں چلنے والی جوارے جو تھا اور اسی اللہ کے لیے کیونکہ ہوا پر چلتی تھی اللہ ہی کے تصرف سے چلتی ہے اس لیے صرف اسی کے لیے ہیں کشتیوں کا چلنا کشتیوں کا ٹھہرنا یہ صرف کس کے ماتا ہے اللہ کی قدرت کے تحت ہے اور صرف اسی اللہ کے لیے چلنے والی کشتیاں سمجھا المنشآت جو اوپر کی ہوئی ہیں جن کے بعد بان اوپر کیے ہوئے ہیں اوپر اٹھائی ہوئی پرانے زمانے میں حضرت یہ کپڑا ہوتا تھا بڑا باندھتے تھے اور جو کھڑا کرتے تھے تو ہوا اس کو دھکیلتی تھی تو کشتی کو بھی لے جاتی تھی منشاہ کا مانا اونچی کی ہوئی یہ مانا ہے اونچی کی ہوئی جہاز کی طرح یا دوسرا مانا کیا کہ بادبان اٹھائی ہوئی سمجھا جن کے بادبان اٹھائے ہوئے ہیں مانا میں اونچی والا کر رہا ہوں اور واسطے اس کے ہیں چلنے والی کشتیاں اونچی کی ہوئی سمندر کے اندر کل آلہ میں پہاڑوں کی مانے دو بڑی بڑی کشتیاں رب گما تو بار کلو من علیہ فان دلیل توحید تو ہر وہ ہستی جو اوپر و زمین کے ہے وہ فنا ہونے والی ہے ہر وہ ہستی جو زمین کے اوپر ہے وہ فنا ہونے والی ہے بقا اور باقی رہے گی صرف ذات پاتے تیرے پروردگار حضرت زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں فنا ہونے والی ہیں اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ فنا ہونے والی نہیں ہیں وہ بھی فنا ہونے والی ہے نہیں ہے تو من علیہ کی تخصیص کیوں ہے اس لیے کہ یہ خطاب ہے جنوں اور اب انسانوں کو جنوں اور اور زمین پر یہی مخلوق رہتی ہے اس لیے زمین سر کا نام دیا ہے ورنہ تو ہر چیز فنا ہونے والی ہے کیا سمجھے گی ہر چیز کیا ہے لیکن زمین کے اوپر کی چیزوں کا نام اس لیے لیا کہ باتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں نا جن انسانوں کے ساتھ ہر وہ چیز ہر وہ ہستی جو اوپر زمین کے وہ فنا ہونے والی ہے اور باقی رہ جائے گی ذات پاک تیرے پروردگار کی دل جلال والی کرام حضرت کلو منالے پر عربی عبارت ہے یوخ جی۔ بیرو تعالی چلتا ہے انا ان ہے انل ارد سجد ہے بھونا یوخبر تلا انمیا آل ارد ہے بھونا اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ تمام زمین والے ان قریب ختم ہو جائیں گے بجم تنا سارے کے سارے مر جائیں گے سارے کے سارے ابن کثیر کا والا اور باقی رہ جائے گی ذات پاک صرف ذات پاک تیرے پروردگار کی ذل جلال جو صاحب ہے عظمت کا صاحب ہے عظمت کا ول اکرام اور باوجود عظمت کے صاحب ہے احسان کا صاحب ہے احسان اور بھلائی کا ذل جلال پر جی صفت ذاتی اور پر صفت اضافی صفت ذاتی کس کو کہتے ہیں لمبی تشریح تو میں نہیں کرتا جیسے یہ تو تم نے سلم العلوم کے اندر انبر کیا ہوا ہے سمجھا صفات ذاتیہ صفات ذات اضافہ اور صفات اضافہ مہدا سمجھا نا اچھا صفت ذاتی وہ ہے وہ اللہ کی صفت ذات کے ساتھ جس کا تعلق ہے کس کے ساتھ تعلق ہے بس اور کسی کا اس میں دخل عمل نہیں ہے جس طرح حیون قدیر سمیع علیم وغیرہ صفت اضافی وہ ہے جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ بھی ہے یعنی صفت مخلوق کی طرف ہے جس طرح عمادت عمادت کا مانا مارنا تو آخر کوئی چیز ہوگی جس کو مارا جائے گا تو سمجھ رہے ہو اسی طرح اے اے زندہ کردن تو اگر کسی کوئی اور چیز ہے جس کو اللہ نے زندہ کیا مانا صاحب ہے عظمت کا بل کرام اور مہربانی کا حالانکہ جو شان والا ہوئے پیسے والا ہوئے دبدبے والا ہوئے وہ دوسرے کی طرف توجہ نہیں کرتا اللہ کا باوجود کہ جلال والا ہے لیکن اس کے باوجود علی کرام صاحب ہے مہربانی کا سمجھا نا صحیح بڑا مہربان ہے سب جی، آلہ ارباد جس آلو ہو پھر آگے دلیل تو یہ دل جلال کے متعلق ہے مانگتے رہتے ہیں اس سے تمام وہ ہستیاں جو آسمانوں کے اندر ہیں اور تمام وہ ہستیاں جو زمین کے اندر ہیں سبحان اللہ آسمان والے کس سے مانگتے ہیں سارے بولو اور زمین والے کس سے مانگتے ہیں ملائکہ اللہ سے مانگتے ہیں ملائکہ یس تک پیچھے پڑ رہے ہو ساری دنیا اللہ سے مانگ رہی ہے منفی سماوات یومن ہو وفی شان ہر وقت وہ کام میں ہے یومن کا مانا ہر وقت اللہ تبارک مطلب کام میں لگا ہوا ہے سمجھ رہے ہو یہ اکرام کے متعلق ہے عبارت پڑھو عبارت ہر وقت وہ کام میں لگا ہوا ہے من احیاء مین احیات ہاشی پر ہے ہاشی بن ہاشیے لکھا ہوا ہے ہاشیا من احیاء کبھی تو کسی کو زندہ کر رہا ہے کبھی کسی کو مار رہا ہے اعزازن و اضلاع کبھی کسی کو عزت دے رہا ہے کبھی کسی کو دلیل کر رہا ہے سمجھا آگے ان و اعدام کبھی کسی کو غنی کر رہا ہے کسی کو کم کر رہا ہے سمجھا ختم کر رہا ہے وہ ایجابت ایسا سائل کبھی کسی کی دعا قبول کر رہا ہے کبھی کسی سائل کو دے رہا ہے اگر بغیر گالے کا سمجھ رہے ہو کرو مانا کل جاؤں میں ہوا شیشان ہر وقت اللہ پاک کس میں لگا ہوا ہے کام میں لگا ہوا ہے سمجھا تھی سب یہ اعلیٰ ارب حکمات کا دیوان سنا فروغ و لکم ابھی ابھی فارغ ہوتے ہم تمہارے لیے اے اس کا پالان سا پالان کا مانا وہی جو میں نے آج کیا ہے مراد کون ہے جنات اور لیکن ان کو سا لانے کے لیے کہا گیا کہ ان کا بوجھ ہے زمین پر ان کا شکل ہے کس پر زمین پر یہ رہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں ہاں ابھی ابھی فارغ ہوتے ہیں ہم تمہارے لیے پالان دو جماعتیں جنوں اور انسانوں والی حضرت سنفروں کو چلائے کچھ نہیں لکھا ہوا وہ اور چیز ہے جی اور چیز ہے سنو سنو تمہید برائے تخویف یہ لفظ لکھ لو تمہید برائے تخویف تمہید برائے تخویف تمہید برائے آگے تخویف آ رہی ہے یہ تمہید ہے اس کے لیے ابھی ابھی ہم فارغ ہوتے ہیں تمہارے لیے اے اوسا پالان میری طرف دیکھو سوال ہے زبردست سوال یہ ہے کہ فراغت کو اللہ ذکر فرما رہے کہ میں ابھی فارغ ہوتا ہوں فارغ تو وہ ہوتا ہے جو پہلے مشغول ہوئے جو پہلے کیا ہو گئے حیرت اسلامیہ قیدہ لا جش خلشان انشان اللہ کو کوئی چیز مشغول نہیں کر سکتی اللہ فرماتے ہیں ہم ابھی فارغ ہوتے ہیں تمہارے لیے بات سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ کہ یہ کن آیا ہے قصد تام سے کنایا ہے لکھا ہے تمہارے پاس عبارت پڑھواشے والی کنایا ہے قصد و توجہ کام سے آگے مراد نہیں ہے بات سو کرو اچھا ہاں میں کیا کہا تھا فراغت جو ہے یہ کنایا ہے کام یہ حضرت اصل بات ایک اور ہے یہ ڈراوے کا لفظ ہے کیا ہے جس طرح تم کسی چھوٹے لڑکے کو جو تمہاری زیر تربیت ہے تم اس کو کہتے ہو کہ میں بھی فارغ ہوتا ہوں تیرے لیے حالانکہ اس وقت تم کام کوئی نہیں کر رہے بس ایسے کہ میں تیرے لیے بھی فارغ ہوتا ہوں یعنی میں تجھے سزا دیتا ہوں تو جہاں بھی یہی مراد ہے اللہ فرما کے ہم ابھی فارغ ہوتے ہیں کیا مطلب یعنی قیامت آ رہی ہے اور میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا یہ مراد ہے ڈراوے کے لیے ہے کب وہ مانا حقیقی مراد نہیں ہے تب سوال غلط ہو گئے ابھی فارغ ہوں گے ہم تمہارے لیے اے او دو جماعتیں اب یہ اعلیٰ حضرت حیرتوں کا دیوان یا ماشاء اللہ جملے اب آ گئی حضرت تخویف ہے دنیاوی چاہے تخویف ہے کیا دنیاوی نا غلط لکھا ہے تخبی سے دنیا الحساب لکھا حساب حساب اے جماعت اور انسانوں کی جب حساب ہو رہا ہوگا نا انشاءاللہ ابھی بھی آ رہا ہے کروں گا ان شاء اللہ بلا میری طرف دیکھ لو سمجھ لو بات آسمان پھٹے گا سور میں جب پہلی دفعہ پھونکا دیا جائے گا نا جہان سنا ہوگا تو آسمان پھٹے گا وہ سن رہے ہو فنا ہوگا ختم ہوگا زمین بھی ختم ہوگی پھر دوبارہ آسمان زمین درست ہو جائے گا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے نازل ہوں گے تو آسمان درمیان سے پھٹے گا اور نزول غمام ہوگا سمجھ رہے ہو اب جب حساب ہو رہا ہوگا تو یہ آسمان بھی دوبارہ درست ہوگا یا زمین بھی درست ہوگی اللہ فرمائیں گے اے انسانوں دنیا کے اندر تم میرے پیغمبروں اور میرے علماء کی تم نے اطاعت نہ کی اور میرا کہا نہ مانا اے جنوں تم نے اطاعت نہ کی کہا مانا آج بھاگو ہاں کہاں نکلتے ہو سمجھ رہے ہو آج بھاگو میں دیکھوں کہاں جاتے ہو تم نکل جاؤ آسمان و زمین کے کناروں سے باہر جاؤ میں دیکھوں اور نہیں سمجھے بات اور جس طرح مجرم کو کہا جاتا ہے تو تو بھاگتا تھا آج بھاگ ہاں کہاں بھاگے گا تم یہ اس طرح ہے یا معاشر الجن ہے اے جماعت جن اور انسانوں کی اگر طاقت رکھتے ہو تم کہ نکل جاؤ تم اطراف آسمانوں اور زمینوں سے تو فن فضو کا نکلو تم ہم تو دیکھیں کیا لکھا لکھا ہے ہوا فن فضو کا نکلو تو ہم کیا لکھا ہے ہم بھی دیکھیں ہم ہی دیکھیں کہ کیسے نکل رہے ہو تم ہم ہی دیکھیں بس نکلو تم نہیں نکل سکتے ہو تم اللہ بے سلطان مگر ساتھ زور اور غلبے کے مگر فب ربکما تو فضل باد یورسل علیکما یہ تخویف اخروی اب آ رہی ہے ہاں جی، چھوڑا اور نیچے لکھو گا عجز عند العقاب پہلے تھا عجز عند الحساب اب عجد اندر آپ جب سزا دی جائے گی اس وقت بھی تم عجد ہو گے چھوڑا جائے گا اوبر تمہارے شولے آگ کے سن اور تانبا پگھلا ہوا فلا تن پتنی بدلا لے سکو گے تم اپنا کسی سے بھی بدلا نہیں لے سکو گے جنوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا جی یہ آ گیا ہے جی اگلے دن مسئلہ سمجھایا ہوں یاد ہے کسی آدمی نے ایک عالم سے سوال کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جنوں پر شورے آگ کے برساؤں گا ڈالوں گا تو جن تو خود آگ ہے جن خود کیا ہے اس کو کیا تکلیف ہوگی وہ خود آگ ہے نا جی اس کو کیا تکلیف ہوگی اللہ کہتا ہے میں آگ کے شورے چھوڑوں گا سمجھا تھی مولوی صاحب جو تھے انہوں نے زور سے تھپڑ مار دیا سائل کو زور سے تھپڑ مار دیا وہ ناراض ہو گیا اس نے کہا مجھے تھپڑ کیوں مارا ہے آپ بنا تجھے تکلیف ہوئی ہے اس نے کہا ہاں، مجھے تکلیف ہوئی ہے اور میں بھی مٹی کا بنا ہوں پھر تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے ہاں؟ جس طرح تو بھی مٹی کا ہے میں بھی مٹی کا ہوں میں نے تجھے مارا ہے تجھے تکلیف ہوئی ہے تو جن بھی آپ کے بنے ہوئے ہیں جہنم میں بھی آگے پھر بھی تکلیف ہوگی ان کو سمجھا جی، عملی طور پر بھی تو سمجھانا پڑتا ہے نا ہوگا فلا انت فران پس نہیں بدلہ لے سکو گے تم فب ائی آلہ ارب کمار کو دے بھان اشکال یہ ہے پیچھے تو نعمتوں کا ذکر تھا لولو کا ذکر مرجان کا ذکر بحرین کا ذکر مغربین مشرقین کا ذکر چلو وہ تو نعمتیں تھیں اور منتبک ہو رہا تھا یہ کون سی نعمت ہے اور بنو فن فلاطن تصران یہ تو عذاب ہے یہاں کیسے فب آدھا رباتوں تو زیبان آ گیا سوال سمجھ آیا ہے جواب آگے بھی یہ چلے گا جواب یہ ہے کہ جہنم کے عذاب کی اطلاع دینا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جہنم کے عذاب کی اطلاع دینا یہ بھی کیا ہے تاکہ لوگ اس سے ڈر کر ایمان قبول کر جہنم کے اندر جو اللہ عذاب رکھے ہوئے اللہ نے ان کی اطلاع دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے ڈر کر ایمان قبول کرے یہ نعمت ہے تو فیضن اب میں نے کیا بتایا ہے کہ آسمان کتنی دفعہ پھٹے گا کتنی دفعہ پھٹے گا پہلی دفعہ پھٹے گا سور کے اندر جب پہلی دفعہ پھونکا دیا جائے گا نفقۂ اولا تو افنا کے لیے کس کے لیے فنا ہو کرنے کے لیے اور نمبر دو پھر آسمان زمین مل جائیں گے بندے سارے زمین پر جمع ہو جائیں گے میدان معاشر قائم ہوگا تو پھر آسمان درمیان سے پھٹے گا اور نزول غمام و ملائکہ ہوگا نزول غمام اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان عرصہ کے مطابق نزول فرمائیں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا جہاں شقت اس سما ہو یہ دوسرا پھٹنا مراد ہے کون سا پھٹنا مراد ہے دوسرا اور حساب و کتاب کے لیے فیضن زمان حساب چلتا یعنی ہے ہاں حساب کے زمانے پر دیکھا ہے وہ سمجھ رہے ہو اور اب آسمان کے اندر دو تغیر آئیں گے کتنی ایک تغیر ذاتی ایک تغیر بخشی ایک تغیر ذاتی ایک تغیر اب ایزن شقت پر لکھا ہے نمبر اول تغیر ذاتی طریقہ ہے پس جب کہ پھٹ پڑے گا آسمان کیوں پھٹے گا لنزول وقت وقت نزول الملائکہ کچھ نہیں لکھا ہوا اب اوپر لکھ لو لنزول الملائکہ تے لنزول الملائکہ تے از جلالین فیضن شفقت کے اوپر لنزول لکھ لیا پس بس جب کہ پھٹ پڑے گا آسمان اب یہ پھٹنا جو ہے یہ انشقاق یہ اس کا تغیر ذاتی ہے کیا ہے اس کی ذات میں تغیر آ رہا ہے وردتن کا دھیان نمبر دو تغیر ہے اور مانا کرو پس ہو جائے گا وہ سرخ مثل چمڑے رنگے ہوئے کے سرخ مثل سرخ ہو جائے گا مثل چمڑے رنگے ہوئے تھے سمجھ آئیے بات میں تو سمجھا دوں مسئلہ جس طرح سے گورا آدمی ناراض ہوتا ہے جب تو اس کا منہ کا چمڑا سرخ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے اللہ تبارک پتا چونکہ اس دن بڑے ناراض ہوں گے حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی کہیں گے نفسی نفسی تو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آسمان سرخ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ہاں خیال پت ہو جائے گا وہ آسمان وردتن سرخ کا دیہان چمڑے رنگے ہوئے گئے اور جس طرح چمڑے کو رنگا جاتا ہے نا بنایا جاتا ہے پھر سرخ رنگ آ جاتا ہے اس کو اس طرح سب آ رہا گھماتوں فیوم کیفیت کیفیت جناب فیوم پس اس دن اور جس دن آسمان پھٹے گا پس اس دن نہیں پوچھے جائیں گے اپنے گناہوں سے انسان اور نہ جنات نہ انسانوں سے پوچھا جائے گا نہ جنات سے زبردست اشکال ہے اللہ فرماتے ہیں اس دن نہ آسمان انسانوں سے پوچھا جائے گا نہ جنات سے حالانکہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے کہ حساب ہوگا کیا ہوگا حساب ہوگا نہیں ہوگا وزن ہوگا امال کا حساب ہوگا جہاں اللہ ہے تو کسی سے نہیں پوچھا جائے گا جواب سمجھ لو جواب یہ ہے کہ سوال ہوگا لیکن سوال ہوگا استعلام کے لیے نہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں چونکہ اللہ کو پہلے سے علم ہے سوال ہوگا توبیخ اور زجر کا توبیخ اور یہ کام کیا ہے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا تو زجر کرنے کے لیے توبیخ کے لیے سوال ہوگا باقی تعلیم استعلام کے لیے نہیں ہوگا کیونکہ علم اللہ کو پہلے سے ہے تو جہاں اس بات ہے وہاں اس بات ہے سوال توبیخ اور زجر کا اور جہاں نفیہ جس طرح یہ ہے تو یہاں نفیہ سوال استعلام کی کیا کہہ رہا ہوں نفیہ سوال استعلام کی نفیہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں پوچھا جائے گا اور جہاں اس بات ہے وہ اس بات کون سا ہے سوال توبیخ کا اب دیکھو کرو مانا پس اس دن نہیں پوچھے جائیں گے اپنے گروہوں سے انسان اور نہ جنات ہی ہے یعنی معلوم کرنے کی خاطر نہ ہوگا بلکہ تو بھی خن و الزامن ہوگا بلکہ تو بھی خن و الزامن ہوگا پہچانے جائیں گے مجرم ساتھ اپنے حلیے اور کے وہ کیا ہوگا وہ ہے سیاہی چہرہ و نیل گونی آنکھیں یہ چہرہ نیل آنکھیں نیل گون ہوں گی سیاہ چہرے ہوں گے فجو خدو بن نواسی بس پکڑا جائے گا سات چوٹیوں کے اور قدموں کے بس دو فرشتے ہوں گے ایک سر سے اور ایک پاؤں سے پکڑ پکڑ کے ڈالیں گے اور ایسے کہ فرشتہ جو پنجا ڈالے گا کسی کی چوٹی آ جائے گی کسی کا باغو آ جائے گا کسی کی ٹانگ آ جائے گی جو پھینکتا جائے گا اللہ پناہ دے اپنا لے جی آلہ دیوان ہاں تدلیل مجرمین چل کا ہے کہا جائے گا ان کو یہ ہے جہنم وہ جو جسلاتے تھے سادت اس کے مجرمون پھریں گے وہ درمیان اس آگ کے اور درمیان گرم پانی کے آنند جو سخت گرم ہوگا جو سخت گرم ہوگا یہ بتا دینا بھی نہیں ہے سب یہ کمار بس یہاں تک آ گئے حضرت تخویفات پہلے رقو میں کیا تھی دلائل دلائل توحید دوسرے رقو میں تخویفات اب تیسرے رقو میں بشارات لیکن حضرت مومنین کے دو دو طیفے ہیں کسی طرح پہلا طیفہ ہے مومنین کا بڑے مومن سمجھا جو بڑے درجے والے لوگ ہوں گے اور دوسرا طرف ہے جو چھوٹے درجے والے مومن ہوں گے اب ہر ایک کے لیے والے من خافا کے نیچے بشارت لکھا ہے اور وقت اس انسان کے جو خافا ہر وقت ڈرتا رہا ہر وقت مقام رب کھڑے ہونے کے اپنے پروردگار کے آگے کھڑے ہونے اپنے پروردگار کے آگے سمجھا یہ کون لوگ ہیں جو خواص مقربین کا مقام ہے جو مقام ہے یعنی صادقین یعنی صادقین انشاءاللہ اگلی صورت واقعہ کے اندر صادقین آ رہا ہے جو اس صورت کے اندر سابقین ہیں وہ یہاں خواص مقربین ہیں ویسے ان لوگوں کے جو ہر وقت ڈرتے رہے کھڑے ہونے سے اپنے رب کے آگے سے جنتان دو باغ ہوں گے مولانا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جنتان کا تسنیہ تکرار کے لیے کئی باغ ہوں گے سمجھا بقی علماء فرماتے دو باغ ہوں گے افنان اول جو کمال ہے وہ صاحب ہوں گے شاخوں کے او بڑی بڑی شاخیں ہوں گی ان کی سایہ ان کا گنجان ہوگا گنجانی ہے سایہ و کثرت میں صاحب ہوں گے شاخوں کے تجریان دوسرا کمال ہے دوسری صفت ہے بیچ ان باغوں کے دو چشمے ہوں گے جو دور تک بہتے چلے جائیں گے تجریان دور تک بہتے چلے جائیں گے وہ کون سے دو قسمیں ہوں گے حضرت لکھا ہوگا ایک تسلیم اور ایک سبیل جی۔ تسلیم اور حسن اللہ نے یہی مانا کیا ہے وہ حاشی پر لکھا ہوگا ہاں کرو مانا اللہ ہم سب کو نصیب فرما لوں کا دیوال تیسری سب بیج اور باغوں کے ہر قسم کے میوے ہوں گے ہر قسم کے میوے ہوں گے دو جانے دو قسم ہوں گے صنف معروف و صنف غریب دو قسم ہوں گے معروف اور غیر معروف سب یہ اعلیٰ حکمات زبان نمبر چار صفت سہارا کرنے والے اوپر بستروں کے بقا انہا من استبرا میری طرف دیکھو سمجھ لو بات بقا ان کس کو کہتے ہیں اور سنو تو صحیح وپا کہتے ہیں بسترے کا وہ حصہ جو زمین کے ساتھ لگتا ہے بسترے کا وہ حصہ جو کیونکہ یہ حصہ جس پر ہم مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں کا حصہ اوپر ہے یہ رہا ہے کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے بسترے کا زمین والا حصہ چھپا ہوا ہے اس لیے سوچا کہتے ہیں وپا ان کہتے ہیں سمجھا میں سہارا کرنے والے اوپر بستروں کے بپا اندر کا حصہ ان کا زمین والا حصہ ان کا من استبرق ریشم اور مخمل کا ہوگا ہاں جی؟ حضرت بسترے کا جو حصہ زمین کو لگتا ہے ہمیشہ وہ ہلکا درجے کا ہوتا ہے اور اوپر والا حصہ جب کرا کے بیٹھتا ہے وہ عمدہ ہوتا ہے تو جب ان کے بستروں کا وہ حصہ جو زمین کو لگ رہا ہے وہ مخمل کا ہے تو اوپر والا پتہ نہیں کتنا عمدہ ہوگا مخمل کا ہوگا جنل دان پانچویں صفت ہے اور چننا اور میوے دونوں باغوں کے چننا دونوں باغوں کے میووں کا دانن قریب ہوگا چننا جناب مانا خراب اور چننا دونوں میں باغوں دونوں میں کا بالکل قریب ہوگا کس طرح قریب ہوگا کہ یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں بلا مشقت لے سکیں گے ہر حالت میں بلا مشقت لے سکیں گے کھڑا ہے تو لے لے گا توڑ لے گا بیٹھا ہے تو توڑ لے گا سویا ہے تو توڑ لے گا سب یہ آلہ ارب گماتوں کا زیبان فی ہند پاسرات اتر سے چھٹی اتنے صفت ہے بیچ ان کے بیچ ان کے کن کے ہند زمیر کہاں جا رہا ہے ہند زمیر جا رہا ہے جنتین کی طرف جنتان کی طرف کس کی طرف دو باغ ہے اگر وہ تو تسمیہ ہے باغ دو اور ان کے اندر مکانات ہوں گے سمجھ رہے ہو تو محل ہوں گے نا اگر جنتی نتیجے اس لیے جمع ہے بیچ ان دو باغوں کے سمجھا بیان حسن سیرت یعنی بیان حسن سیرت عورتوں کے اندر حضرت دو چیزوں کی ضرورت ہے سیرت بھی اچھی ہوگی اور صورت بھی اچھی ہوگی سمجھا بعضوں کا سیرت کے اندر کمی ہوتی ہے بد اخلاق ہوتی ہیں سمجھا نا سی <clears throat> اور چنا میں خان کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتی ہے اور خان کی خیانت کرتی ہے کہ کبھی پیسے چھپا لیے کبھی کچھ اور سورت کے اندر بھی بعض کا لطف ہوتا ہے سمجھا نا سر تو اب دونوں چیزوں کے اندر جو ہے وہ اچھائی کی ضرورت ہے اس لیے فی کا پڑے بیان حسن سیرت ان باغوں کے اندر اور ان مکانوں کے اندر قاصدرات و طرف نیچی کرنے والی ہوں گی نگاہ کی نگاہ کی نیچی کرنے والی ہوگی نگاہ کی کسرا طرح اب ابسارا ہننا اعلی ازواج ہننا پسرنا سارا اپنی دیدوں کو اپنے خامدوں پر بند کریں گی لاجن زور نہ دوسروں کو بالکل نہیں دیکھیں گی مدارت کا حوالہ ہے نیچی کرنے والی دید کی لمجا پر میں سہنا نہیں قربت کی ہوگی ان کے ساتھ کسی انسان نے پہلے ان جنتیوں کے اور نہ کسی جن نے لمجا پر میں سننا پڑ دیتا ہے یعنی غیر مستعمل ہوں گی یعنی نہیں قربت کی ہوگی ان کے ساتھ کسی انسان نے پہلے ان کے اور نہ کسی جن نے اعلیٰ اربیوان کا نا کان نل جا پہنچو بیان حسن سورت بیان گویا کہ وہ لال بل مرجان اور جواہر ہوں گے گویا کے لال اور جوہر موتی ہم نے کبھی اعلیٰ اربیوان ہاں، سوال لکھا ہے کہ حدیث میں ہے کہ جہنم کے اوپر پل ہوگی اور جب کافر گزریں گے تو گریں گے کٹ کر اور جنتی بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور جہاں فیو بن نواسی بل اقدام کافر جو ہے نا وہ جہنم کے دروازوں سے جائیں گے منافق گریں گے پل خراب یاد کر لیجیے بات منافق کہاں سے گریں گے پل خراب سے گریں گے نیچے سمجھا آگے آئے گا ان پڑھیں گے کہ جب منافق درمیان میں جائیں گے تو ان کا نور بج جائے گا ہر مومن کو دو نور ملیں گے ایک سامنے ہوگا ایک دائیں جانے ہوگا منافقوں کو یہی دو نور ملیں گے جب راستے میں جائیں گے عین وقت جہنم کے اوپر تو منافقوں کے وہ دونوں نور بج جائیں گے کیونکہ منافق بظاہر مومن تھے نا اس لیے وہ مومنوں کے ساتھ چلیں گے پل کے اوپر پل سے نیچے گریں گے اور جہنم کے اندر چلے جائیں گے کفار جو ہیں ان کو جہنم کے دروازوں سے داخل کیا جائے گا انشاءاللہ شاء آگے آئے گا سورہ زمر میں پڑھیں گے بس الدین اللہ کا فاروق اللہ جہنم حتا جا فوتے ہت اب واہ فوطحت ہاں خیال کرو ذرا مناسب اوپر سے گریں گے گویا کہ وہ جا کو دن لال اور مرجان جواہر ہیں کبھی آلہ دیوان ہر جگہ اور احسان تقریر مضامین سابقہ تقریر مضامین سابقہ سابقہ مضامین کو پختہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے نہیں ہے بدلہ اعلیٰ درجے کی نیکی کا نہیں ہے بدلا الاحسان مگر اعلیٰ درجے کی عنایت مگر اعلیٰ درجے کی عنایت سمجھا نا صحیح مگر اعلیٰ درجے کی عنایت ہے سمجھا ہاں کرو مانا سے مگر اعلیٰ درجے کی عنایت یہ اعلیٰ رب تو کر دیوان یہ کا یعنی تفد لکھا ہے نہ وجوبن اللہ تبارک تعالیٰ جزا دیں گے لیکن اللہ کا آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے جزا دینا یہ اللہ کا تفضل اور اس کا احسان ہے تفضل نہیں ہے بدلہ اعلیٰ درجے کی نیکی کا مگر غایت درجے کی عنایت یہ اعلیٰ و دو اب حضرت جو کم درجے کے مومن ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے اور کم ان دونوں سے اور کم سے وہ پہلے دو بابوں سے کس بات کے اندر کم پھر مرتبہ کے والا قدرے ہوا ہے ہاں مرتبے اور قدر کے اندر کم ہوں گے ان سے جنت آنے دو باب یا کئی باب عوام مومنین کے لیے لیکن کے لیے ہوں گی عوام مومنین کے لیے دو باغ سب کو دے بات زمین ہے یہ مدا متان وقف اول سخت سیاہ ہوں گے مدا مکان کا مانا حضرت جو باغ زیادہ سیاہ ہو نا سبز ہو نا درخت دور سے سیاہ نظر آتا ہے سیاہی مائل سخت سیاہ ہوں گے سمجھا قبضہ اتنے زیادہ ہوگا کہ دور سے سیاہ معلوم ہوں گے سب رب گما تو خطان دوسری صفت ان باغوں کے اندر دو چشمے ہوں گے نوا خطان جوش مارنے والے نوا خطان کا مانا پیچھے تک تجرے جانے وہ چشمے دور تک بہتے چلے جائیں گے یہاں تو وہ اپنی جگہ جوش مار رہے ہوں گے بہنا نہیں ہے یہاں تو یہ ان سے کیا ہوگا کم ہوگا ہاں، ہاں، ہے ابن کثیر کا حوالہ ہے تو باغوں کے اندر میوے ہوں گے اور کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے یہ تخصیص بادر تعمیر ہے چاہے یہاں ہے کھجور انار پیچھے کیا تھا من کل ساتھ یا تم دو جان ہر میوے کے دو دو کے ہوں گے تو وہ زیادہ ہے نا اس سے اچھا جی ابھی اج کو زیبان فی ہند خیرات اور حسان ان چوتھی سی فتح ان باغوں کے اندر خوب سیرت ہوں گی خیرات ان کا منع حسان ان خوبصورت ہوں گی خیرات ان کا منع اور حسان ان کا منع خوبصورت ان باغوں کے خوبصیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی اعلیٰ شور ہوں گی بند کی ہوئی خیموں میں ہوں گی بند کی ہوئی خیموں میں حضرت پیچھے جاتا کافی رات اتر سے کیا تھا وہ خود اپنی دید کو بند کرنے والی ہوں گی اب ہے مقصورات بند کی ہوئی ہوں گی تو درجہ کم ہو گیا نا ہاں ہوں گی بند کی ہوئی خیموں کے اندر فضے اعلیٰ اردو کر حکومت نہیں قربت کی ہوگی ان کے ساتھ کسی انسان نے پہلے کی اور نہ جلنے فضے اعلیٰ ارد حکومت دیوال متا کے سہارا کرنے والے ہوں گے اعلیٰ رف رف خود اوپر قالین سبز رنگ کے اوپر قالین قرین حسان اور چادریں خوبصورت اور چادریں بستر کے اوپر چادر بچھاتے ہیں نا ہر ایک کے پاس چادریں ہیں تمہیں سب کچھ پتا ہے اچھا۔ اور چادریں خوبصورت خوبصورت چادروں پر بیٹھے ہوں گے پیچھے کیا تھا پیچھے تھا متقین اعلیٰ مطلب کہ ان کے بستروں کی نچلی زمین والی جانب بھی مخمل ہوگا یہاں ہے کہ مسارہ کرنے والے قالین سبز پر اور چادریں خوبصورت کم ہو گئی آلہ رب گماسو کا دیوان آخر میں دب آ گیا تبارہ قسم و رب کا دل جلال والا ہے نام پاک تیرے جو بڑے جلال اور مہربانی والا ہے جلال والا ہے عظمتوں والا مہربانی والا ہے اس کا نام بڑی برکتوں والا ہے سورہ واقعہ کا مقبل کے ساتھ رخ کر رہا ہوں ابھی فرمایا تبارہ قسم و رب کا دل جلا لے عمر میں فرمایا انا کل شین خلق نہ ہو ہر شے کو اندازے کے ساتھ پیدا کرنے والے اور ہر شے میں تصرف کرنے والے ہم ہیں اور اب فرمایا برکات دینے والے بھی ہم ہیں اور جب یہ ہے تو نتیجہ کیا نکلا واقعہ میں فرمائیں گے رب کل عظیم درمیان میں بھی ہے آخر میں بھی ہے دعوی صورت ہے رب کل اے اے میرے پیغمبر اے انسان تو اپنے رب کے نام کی پاکیاں بیان کر جب ہر شہر کو اندازے کے ساتھ پیدا کرنے والا تصرف کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں جب برکتیں بھی اسی کے نام کے اندر ہیں اور کسی کے نام میں نہیں ہے تو تجھے چاہیے کہ تو بھی اس کی پاکیاں بیان کر سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے رب کا ہے مقبل کے ساتھ ابتدا کے اندر حضرت بالکل ابتدا کے اندر جو ہے وہ قیامت کا ذکر ہے اس کے بعد تین جماعتوں کا ذکر ہے جلد تین جماعتوں کا ذکر ابھی الرحمان میں آیا ہے ایک جہنم والی جماعت اور دو جنت والی جماعت سمجھ رہے ہو تین جماعتوں کا ذکر ہے اور آگے تک چلا جائے گا پھر اس کے بعد <clears throat> آ جائے گی تخویص اخروی اچھا آیت حضرت آیت نمبر چھپن ہے ستاون ہے پنجاہ حق پنجاب حق سے افرائے تم افرائے تم نون سے دلائل توحید اقلیہ شروع ہو جائیں گے چار دلائل توحید اقلیہ ہیں کتنی تو اصلاح جہاں رکو لکھا ہے وہاں تک ہاں جی اصلاح جہاں لکھا ہے اصلاح سے پہلے ایک آ جاتا سب بسم ربے کل یہ دعوی ہے اس کے بعد فلاح اقسم و مواقع نجوم یہ ترغیب القرآن ہے اور اس کے بعد آخر کے اندر پھر تخویف اخروی ہے اور اس کے بعد پھر آخر کے اندر اما امکان کے اندر پھر وہ اسی تین جماعتوں کا ذکر ہے جن کا ذکر ابتدا کے اندر تقسیم کے ساتھ رہا ہے اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ ساری صورت پڑھنی ہے اذا وقات ایسا کا دہبا جب کہ واقع ہوگی واقع ہونے والی لالے گا تاکید ہے نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ کاجے بہ رہے ہے یہاں یہاں کیا ہے مدر ہے نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ خاصیت واقعہ لکھا ہے خاصیت واقعہ اس کی خاصیت کیا ہے وہ نیچی کرنے والی ہے ایک قوم کو رافیہ کو اونچا کرنے والی ہے ایک قوم کو بازو کو نیچا کر دے گی جو کافر مشرق ہوں گے جہنم میں جائیں گے اور بازو کو اوپر کر دے گی جو مومن ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اللہ مجلّہ میں ہوں رجا زمانے واقعہ چل گئے لکھ لو لکھ لو ہمت کرو مجاہدو ہمت کرو زمان واقعہ لکھ لیا ہے کرو مانا اظہار اردو رجا جبکہ کیا مانا لکھا ہے جبکہ حرکت دی جائے گی زمین رجن حرکت دیا جانا زلزلہ آئے گا نا جی، زور سے زلزلہ آئے گا اذا زلزلت الارض زلزلہ رہا اذا رجت الارض رجا جبکہ ہلا دی جائے گی زمین ہلایا جانا وبست الجبال بسا اور ریزا ریزا کر دیے جائیں گے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے پہاڑ بسن مکمل طور پر کیا کہہ رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو کیا سن رہے ہو ببو سطل جی بال ہو اور ریزا ریزا کر دیے جائیں گے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے پہاڑ بسن مکمل طور پر یہ یہ تاکید ہے اس لیے مانا رہا ہوں مکمل طور پر اس کو مکمل طور پر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا سکانت ہو جائیں گے وہ پہاڑ غبار پرا گندا غبار پھیلنے والا پھیلایا ہوا غبار پرا گندا پرا گندا غبار بن جائیں گے ذرا میرے طرف دیکھو تو میں سمجھا دوں مسئلہ ابھر تو دیکھو آپ نے تماشا یہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا کہ جب کوئی مکان نیچے گرتا ہے یا کوئی دیوار نیچے گرتی ہے مٹی والی تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں کتنے حصے ایک حصہ اس کا باریک مٹی ہوتی ہے جو ہوا میں اڑ جاتی ہے اور ایک حصہ اس کا موٹے موٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جو زمین میں گر جاتے ہیں ایسا ہے نا پہاڑوں کو جب زمین کو زلزلہ آئے گا تو پہاڑوں کو اللہ گرائے گا زمین کے اندر سمجھا گرنا گرائے گا جب تو پہاڑوں سے جو موٹی موٹی چٹانیں ہوں گی وہ تو زمین پر گر پڑیں گی اور ان کا جو حصہ ریزا ریزا ہوگا وہ غبار بن کر اڑ جائے گا پھر اڑے گا اس طرح جس طرح سے بادل چلتے ہیں اس طرح پہاڑوں کے وہ اپنے گولے ہوں گے جس طرح کپاس کا گولا ہوتا ہے نا اس طرح اڑ رہے ہوں گے کیونکہ دیوار تو ایک چھوٹی چیز ہے نا سی تو اس کی معمولی غبار اڑتی ہے تو پہاڑ تو آپ نے دیکھے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو کتنی بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں کیونکہ وہ شے بہت بڑی ہے اس لیے اس کا غبار جو اڑے گا وہ بھی اتنی کثرت سے ہوگا کہ بادلوں کی طرح اڑے گا تو سمجھ آیا ہے تو پہاڑوں کا جو حصہ زمین میں گرے گا اس کے ذریعے زمین کے گڑھے پر ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے اس کے ذریعے زمین کے گڑھے ہو جائیں گے اور جو خفیف حصہ ہوگا وہ اڑ جائے گا خلاصہ یہ کہ پہاڑ جب گریں گے اس کے دو حصے ہوں گے ان کے ایک سقیل اور ایک خفیف ثقیل جو ہے وہ زمین کے اندر چلا جائے گا گڑھے بور کرے گا اور جو خفیف حصہ ہوگا وہ ہوا میں اڑے گا غبار کی طرح اور چونکہ وہ شہ بہت ہے پہاڑ چونکہ کثرت سے ہیں اس لیے غبار بھی اتنا زیادہ ہوگا اڑے گا جس طرح کے بادل چل رہا ہے نا اور جس طرح کپاس جس مشین میں صاف کی جاتی ہے نا اس کے باہر جاؤ تو گولے کپاس کے یوں اڑ رہے ہوتے ہیں سمجھا نا اس طرح اڑے تھے کرو مانا پس ہو جائیں گے وہ پہاڑ غبار پرا گندا کن تم ازوا جن اور ہو جاؤ گے تم تم